حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوقات نماز کے بارے میں سوال کیا مگر آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ بلال کو حکم دیا تو انہوں نے فجر کی اذان و اقامت کہی جس وقت فجر طلوع ہوئی بس آپ نے نماز پڑھائی جبکہ آدمی اندھیرے کے باعث اپنے ساتھی کا چہرہ نہ پہچان سکتا تھا یا یہ کہ آدمی یہ نہ پہچان سکتا تھا کہ اس کے پہلو میں کون ہے پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے زہر کی اذان و اقامت کہی اس وقت جب سورج ڈھل گیا حتیٰ کہ کہنے والا کہتا کہ کیا نصف النہار ہو گیا ہے اور آپ وقت کو خوب جاننے والے تھے یعنی سورج ڈھلنے ہی پر نماز پڑی مگر لوگوں کو شبہ ہو سکتا تھا پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عصر کے لیے اذان و اقامت کہی جبکہ سورج سفید اور اونچا تھا پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے مغرب کے لیے اذان و اقامت کہی جبکہ سورج ڈوب گیا پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عشاء کے لیے اذان و اقامت کہی جبکہ شفق یعنی سرخی غائب ہو گئی اور جب اگلا دن ہوا تو آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور تشریف لے گئے اور ہم کہہ رہے تھے کہ کیا سورج نکل آیا ہے پھر اثر کے وقت میں زہر کی اقامت کہی یعنی کل گزشتہ کے وقت میں اور اثر پڑی جبکہ سورج زرد ہو گیا تھا یا کہا کہ جب شام ہو گئی اور مغرب پڑی اس سے پہلے کہ شفق یعنی سرخی غائب ہو اور عشاء پڑی تہائی رات کے قریب پھر فرمایا کہاں ہے نماز کے اوقات پوچھنے والا نماز کا وقت ان دو اوقات کے مابین ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا سلیمان بن موسیٰ نے عطا سے انہوں نے جابر سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کے بارے میں اسی کے معنی بیان کیا کہا پھر نماز عشاء پڑی بعض نے کہا تہائی رات کے وقت اور بعض نے کہا آدھی رات کے وقت اور ابن برائدہ نے اپنے والد سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی روایت کیا سننے ابو داود حدیث نمبر تین سو پچانوے